الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا علیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا علیکہ واصحابکہ یا نور اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے مدنی منو اور مدنی منی جو سلسلہ مدنی قاعدہ میں خوش آمدید آج کے سلسلے میں بھی ہم آپ کے لیے پیارے پیارے مرحلے لے کر آئے ہیں مگر نیا سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق کی دہرائی کر لیتے ہیں ابھی آپ کو اسکرین پر کیا نظر آ رہا ہے پہاڑ کچھ چھٹ گیا نیلا نیلا آسمان آسمان پر بھی رہی ہیں یہ تو ریل گاڑی کی آواز آ رہی یہ ہے سورج عربی میں شم شین سے آتا ہے شمس ایشانی سورج شین سے آتا ہے شیر پینسل کو یہ ہو گیا شیل بتائیے کون سا رنگ بھرنا ہے نیلا جی اب کون سا رنگ بھریں گے نارنگی میرا پیڑ آج آپ کا سبق ہے حرف سعود اب دیکھتے ہیں کہ آپ کو سعود کی پہچان ہوئی تو آج کے سلسلے کو اول تا آخر دیکھنے کی نیت کیجیے اور زور سے کہیے ان شاء اللہ پیارے منو اور منو ابھی آپ کو کیا منظر نظر آ رہا ہے نظر آ رہی ہے اور کیا نظر آ رہا ہے روڈ نظر آ رہا ہے اب آپ کو کچھ گاڑیاں نظر آئیں گی اب ایک گاڑی اپنے ساتھ ایک حرف لے کر آئے گی ہاں، تو بتائیے یہ جی نہیں یہ ہے اب دوسرے روڈ پر نظر رکھے اور بتائیے کیا یہ جی نہیں ہے اب ایک اور گاڑی ایک اور حرف لے کر آ رہی ہے تو بتائیے جی سواد آ گیا جی اب جو گاڑی آ رہی ہے شاید وہ سواد لے کر آئے جی جی سواد آ گیا ہے ہمارا آج کا سبق ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرہ دوسرا مرحلہ پیارے مدنی منو اور مدنی منو ابھی آپ کو ایک خالی فریم نظر آ رہا ہے اور کون سا حرف نظر آ رہا ہے اب آپ کو کچھ چیزیں نظر آئیں گی اور آپ نے ہمیں بتانا ہے ان چیزوں کے نام تصدیق آ گئی ہے یہ ایک مدنی منا سلا یعنی نماز پڑھ رہا ہے چاند آ گیا ہے پیاری سی مسجد آ گئی ہے کتنا پیارا بتائیے جی اوپر فریم میں کون سی چیز رکھنی ہے جی نہیں یہ بھی نہیں آ رہا ذرا توجہ سے دیکھیے جی نہیں جو مدنی منا نماز پڑھ رہا ہے اور سواد سے آتا ہے یعنی نماز ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ تیسرا مرحلہ پیارے مدنی منوں اور مدنی منیہ اب ہم آپ کو بتائیں گے حرف سواد سے کون سی چیزیں آتی ہیں عربی اور اردو میں آئیے پہلے جانتے ہیں عربی میں سواد سے سلاح یعنی نماز سواد سے سلام یعنی نماز سواد سے سکر یعنی اب جانتے ہیں اردو میں سواد سے سواد سے ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ چھوٹا مرحلہ پیارے مدنی منو اور مدنی منو ابھی آپ کو کون سا حرف نظر آ رہا ہے سواد واہ بھائی سواد کی خوب اچھی پہچان ہو گئی ہے اب ہم آپ کو سکھاتے ہیں سواد کو لکھنے کا طریقہ پہلے پینسل کو اس انداز سے اس طرح لے کر آئیے پھر نیچے کی طرف گلائی میں لے کر آئیے یہ ہو گیا سواد اب ہمارے مدنی منع بتائیں گے پہلے پینسل کو اس طرح لے کر آئیے پھر نیچے کی طرف گلائی میں لے کر آنا ہے اور یہ ہو گیا اب ہماری مدنی منڈی بتائیں گی کر آئی ہے دل دل شیم شیم پھر نیچے کی طرف گلائی میں لے کر آئیے یہ ہو گیا سعد ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرہ پیارے ملانی منو اور ملانی منیہ ابھی آپ کو اسکرین پر کیا نظر آ رہا ہے پیاری مسجد جی ہاں یہ مسجد ہے اب اس مسجد کی تصویر کو اس چھوٹے فریم میں رکھتے ہیں اب آپ کو اسکرین پر ایک اور مسجد کی تصویر نظر آئے گی اور ہم نے اس مسجد میں اسی طرح کا رنگ بھرنا ہے اب آپ کو نظر آئیں گی مختلف رنگ کی پینسلیں اور آپ نے بتانا ہے ان رنگوں کے نام ہرا پیلا نارنگی نیلا لال بتائیے جی کون سا رنگ بھرنا ہے ہرا میرا بل یا اور اب نارن آخر میں کیا اب دونوں مسجدوں کی تصویریں ایک ہی رنگ کی ہیں نماز کو عربی میں سلا انگلش میں اور اردو میں نماز کہتے ہیں نماز پڑھنے کے بہت فضائل ہیں جیسا کہ نماز دین کا ستون ہے نماز مومن کی میراج ہے ہوتا ہے نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے نماز برائیوں سے بچاتی ہے نماز جنت کی کنجی ہے نماز میٹھے میٹھے صلی مجھے علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے بندی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ بروز قیامات اللہ عز و جل کا دیدار نصیب ہوگا تو نماز پڑھے اس سے قبل کہ آپ کی نماز پڑھی جائے میں پانچوں نمازیں بہوں با جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الہی جنت میں حق کرائے گی اے بھائیوں نماز جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز مسجد برو تحریر جاری رہے گی ان کے پیارے مدنی منو اور مدنی منوں آج ہم نے آپ کو حرف سواد کے بارے میں معلومات فراہم کی آئندہ سلسلے میں ہم آپ کو حرف دود کے بارے میں بتائیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ